بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم ما أصاب مصيبة إلا بإذن محترم علماء اکرام محترم مہمان اگرامی معزز سامعین ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے و سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو مصائب اور ان کے اسباب اور علاج آدمی جو ہے دیکھتے ہے دنیا میں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غمی ہوتی ہے اور اگر صغرا کو دیکھا جائے ہمارے ملک اور کبرا کو دیکھا جائے امت مسلمہ سب اس میں گرفتار ہے اتنے مصائب ہے امت مسلمہ پر تو کیوں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں جو کہ صحیح حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر کلام بھی کی اور کہا فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث یہ ہے مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یا معاشر مہاجرین فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہے کہ آپ جو ہے اس کو یاد رکھے میں دعا کرتا ہوں ان تدرکو ہننا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ جو ہے ان سے بچ جائے اور یہ آپ کو نہ پہنچ جائے یہ پانچ چیزیں تو یہ پانچ چیزیں کیا ہے اور یہ ہے مصیبت کے اسباب نمبر ایک مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم فاحشت فی قوم قطو کہ جب فاحشہ اور اریانیت اور بے حیائی عام ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اللہ فشا بہم الوبا کہ وبا اور یہ مصیبتیں اتنے لوگ جو ہے مر جائیں گے نہ ان کے اسلاف میں اس قسم کی بیماریاں نہ ان کے اسلاف میں جو ہے اس قسم کی مصیبتیں آئی تھی انہوں نے نام تک نہیں سنا آج ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی بیماریاں ہے وہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے جو ہے نام تک نہیں سنا تھا اب ہم ہر ایک بجائے اس کی ہم دوسرے کو دیکھیں ہم اپنے دلوں کو تتولے اور دیکھیں تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں جو وال ہے موبائل ہے سیل فون ہے اس میں کتنے بے حیائی کتنے اوریانیت ہیں اور آج کل زنا اور یہ سب چیزیں جو ہے بالکل عام ہو گیا ہے اس کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتے آنکھوں کے زنا کانوں کا زنا زبان کا سب چیزیں کا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں ولا قرآن میں ہے ولا تقرب الزنا تک تو یہ فاحشہ کا زمانہ ہے قریانیت کا زمانہ ہے اور یہ عمل اور رد عمل سبب اور مسبب تو یہ سبب ہے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئے ہیں اتنے بے حیائی ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ہر کمرے میں تقریباً ٹی وی ہے اور کیا کیا فواہش ہیں سب کے سامنے واقعات ہیں تو یہ ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے سبب مصطفیٰ حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمین قصول مکیال والمیزان کہ جب لوگوں کی تجارت جو ہے صحیح نہیں ہوگا تو اللہ افید و بسنین تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنین ہوگا مطلب کھانے وغیرہ میں بہت کمی اور قلت اور تنگی ہوگی دیکھیں کتنے لوگوں آج کل جو ہے اگر دیکھا جائے پناہ گزین پوری دنیا میں صرف بلاد الشام شام کا آپ حساب لگا لیں ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے لیکن ان لوگوں اقوام متحدہ کا کہنا یہ ہے کہ پانچ ملین صرف بلاد الشام شام سے پناہ گزین ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج کھانا کہاں سے ملے گا دوپہر کا رات کا تو یہ فقر فاقہ جو ہے امت میں بالکل پھیل گیا ہمارا جو قارہ ہے افریقہ کے اب دیکھیں ہر روز لوگ مرتے ہیں مسلمان ہو غیر مسلمان ہو فقر فاقہ کی وجہ سے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نبی شعیب علیہ السلاۃ السلام جو کہ خطیب الانبیاء تھے اور فرماتے تھے اپنے قوم کو تم لوگ اس قسم کی حرکت مت کرو یہ تمہارے میزان اور مکیال اور کیل وزن سب ٹھیک ہو انہوں نے کہا ماں نفقہ کثیر ہم اما حالانکہ وہ خطیب الانبیاء تھے جو کیوں باتیں آپ کرتے ہیں ہمارے دماغ میں نہیں آتے اور پھر فرمایا نف الوفی اموالنا ما نشا ہم اپنی مال میں کریں گے یہ تو اپنا مال ہے اپنا پسینہ ہے اپنی کما ہے آپ کون ہو بولنے والے آج ہم یہی دیکھتے ہیں ہم امت کو کہتے ہیں لیکن وہی رول ہمارے سامنے ہے یہ جو لوگ فساد کرتے ہیں فروٹ کرتے ہیں گڑبڑی کرتے ہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے وعید فرمایا وہ ویلن ویل وادن جہنم ایک وادی ہے جہنم میں تو جب ہمارے معاملات صحیح نہ ہوں تو اس کا رد عمل ضرور ہوگا فلما نسو ما رکی رو بھی فتح نہ اڑ ہی جب امت جو ہے بھول جائے یہ جو نصیحت وغیرہ علماء تبلیغ جماعت خانقاہ والے برے صلحہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کو برکت نہیں کہتے ہیں اس کو محلت کہتے ہیں برکت اور چیز ہے محلت اور چیز ہے برکات من السماء والارض جب آدمی جو ہے ایمان ہو تقوا ہو تو اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتے برکات کی برکات کا مطلب الاشیاء القلیلہ والمنافع الکثیرہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آبا اجداد جو ہے خود اپنے خاندان میں ہمارے والد صاحب دادا جو بھی ہو چھوٹی سی دکان اتنی برکت جو ہے سب حلال خدا کا خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت آج ہمارے پاس دس بیس پچاس دکان ہے لیکن تب بھی تنگی ہے برکت نہیں ہے یہ برکت نہیں یہ مہلت ہے حتیٰ اذا فریق و بما اوٹو اور جب بہت خوش ہوتے ہیں پھر اخذنا ہم بغتا پھر اچانک ہم ان کو ایسی سزا دیتے ہیں فیدا ہوں مبلسون پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ عالم ہے مسلمان کے اکثر وہ بیشتر ہم دیکھتے ہیں تیسرا مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم وہی لوگ جو ہے ولم ید فو زکوٰۃ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ من القطر من السماء ایک قطرہ نہیں آئے گا آئے گا آسمان سے باس بدل سے ہمارا کا مسئلہ ہمارے سامنے مرج البحرین تو وہاں ہے دو جگہ سمندر ہے لیکن اتنی تنگی ہے اب جو ہے کل کسی نے جو ہے پیغام بھیجا کہ تمام مساجد میں یا اکثر مساجد میں لوگوں کو اعلان کر رہے اما حضرات شیوخ کہتے تم بس فرض وضو کرو اور ایک بوتل یا وہ اسپرے استعمال کرو تاکہ پانی میں جو ہے وہ بند نہ ہو جائے بالکل تو دیکھیے یہ ہے کہ ہم خود سوچیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے میں خود گیا تھا بلا وزکی اللہ احد میں نے پوچھا حضرت یہ جو کیپ ٹاؤن ہمارے سامنے ہیں اور یہ واقعہ ہے ہم جانتے ہیں سب اللہ کی طرف سے لیکن سبب ظاہری کیا ہے تو فرمایا ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں ایک کیپ ٹاؤن اور دنیا میں بھی مشہور ہے لیکن کیپ ٹاؤن گویا کے ایک مرکز بن گیا ہے یہ اغلام بازی اور لواطت وغیرہ جو ہے اتنے عام ہو گئے ہیں باہر سے لوگ اتنے آتے ہیں تاکہ اپنے یہ بد فیلی اور یہ کرے اور ہم سب کو پتا ہے یہ ہمارے ساتھ حضرت ایک واقعہ پیش آیا ایک آدمی یہ کہا میں امام ہوں ایک مسجد کا ایسے شیطان نکلا میں کہا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو میں پوچھا کون سی مناظرہ کہا کہ یہ اغلام بازی اور لواطت جائز ہے یہ امام اپنے آپ کو کہتے اور اس طریقے سے تفر اللہ تو ہم نے کہا بھائی تم تو مرتد ہو اور جو ہے ہم یہ بھی نہیں گوارا کرتے تمہارے ساتھ ہم سلام کریں کینیڈا کا ہمارا سفر ہوا تو جب جو ہے ہم گئے تھے ادھر ادھر تو کہا کہ یہ مسجد ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ لواطت تو دیکھیے اسلام کے نام پر ہمارے سامنے کے واقعات تو یہ سب چیز تو عمل اور رد تو زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے تمہارے پاس دو دو سمندر ہو اور دوسرے جو ہے یہ ولی اللہ نے بتایا ایک اغلام بازی اور یہ لواطب استفر اللہ اللہ بچائے علی اللہ اور دوسرے کہا کہ جو ہے یہ امام بارہ جو انہوں نے قائم کی کیپ ٹاؤن میں یہ اللہ تعالیٰ کی قہر اور عذاب شیعہ تو آپ جانتے ہیں کتنے شیطان بدبخ ملعون ہیں اور انہوں نے اور ہمارے لوگ وہاں جا کر ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے اور اس قسم تو یہ تو دیکھو ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے یہ سب چوتھے نمبر پر مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولم ین العہد پھر یہ لوگ جو ہے ولم یون عہد اللہ عہد رسولی کہ یہ لوگ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد اور جو ہے وعدہ ہم نے کی اس کو نہ ہم پورا کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ ادوا لیکن اللہ تعالی مسلط کریں گے تمہارے اوپر دشمن ہے ہم دیکھتے ہیں چاہے مسلمان ملک ہو چاہے عرب ملک ہو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ مصطفیٰ حبیب نہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور بہت بہت پریشان تھے تو فرمایا کہ آج جو ہے ویل العرب ویل العرب یہ عرب بھی ہلاک ہو جائیں گے تو فرمایا یا رسول اللہ خیریت ہے تو فرمایا کہ آج جو ہے یا جوج ماجوج جو دیوار ہے اس میں انہوں نے ایک شگاف کیا ایک سوراخ کی تو فرمایا انہ الاقوفین صالحون یا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ اتنے نیک صالح لوگ ہوں گے مصطفیٰ حبیب عنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ادا قصور الخبس جبکہ صحیح آت گناہ کی کثرت ہوگی ہم سب جانتے ہیں باقی کو تو چورو اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں اپنے جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کتنے گناہ ہیں کس کو ہمت ہے امر میں معروف نئے منکر کرنے کی یہی مصیبت ہے کہ ہم امر بھی معروف کریں نئے منکر کرے تو اپنے ہی والے کے تیراس کرتے ہیں تو یہ تو ہم سب سوچے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی غضب اور قہر کو دعوت نہیں دینا ہے تو یہ نبی علیہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ مدعا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشمنوں کو جو ہے مسلط کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہا وہ مسلمان ملک جس کو ہم نمونہ کے طور پر پیش کرتے پیش کر سکتے ہیں امت کو یہ ہے اسلام یہ ہے ہمارا نظام اقتصادی یہ ہمارے نظام معاش یہ ہمارے نظام جو ہے سب چیزوں ایک بھی نہیں ہے مال آصفی شدید لیکن کہنا پڑتا ہے پھر آخر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحکم امت اللہ بھی کتاب اللہ اور جب تک تمہارے امام اور اما مطلب جو صدر صاحب ہو وزیر ہو یہ ہو علما وغیرہ سب اس میں آ جاتے بھی کتاب اللہ جب تک جو ہے آپ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں فرمائیں گے اللہ بینہم باسا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسے باس اور جو ہے نا اتفاقی اور جگرا اور یہ وہ ہم خود دیکھتے ہیں سب تو یہ ہو گئے پانچ اسباب جو حبیب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاص طور سے مہاجرین کو اور ظاہر بات ہے پورے امت کے لیے ایک سبق ہے اور عبرت ہے تو اب یہ ہو گیا اسباب علاج کیا ہے علاج یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم یغیروا ما فسین اللہ تعالی قوم کے ناپسندیدہ حالات کو پسندیدہ حالات کی طرف منتقل نہیں فرمائیں گے جب تک ہم خود جو ہے بدل جائے اچھے کی طرف ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے اندر کتنے کوتا ہے کتنے گناہ ہے ہر روز اور ہم سمجھتے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا ضرور ہوگا کل کے اخبار حضرت ہمارے یا کل کے اخبار کہا یہ پانی کی جو قلت کا مسئلہ یہ صرف ارتان کا نہیں ان قریب ہمارا جو صوبہ ہے خوٹنگ کا جوہنسبرگ پٹوریا کہا کہ خطرہ ہے کہ ان قریب یہاں پر بھی یہ مسئلہ کرو جائے تو تمام حضرات سے معدبانہ گزارش ہے ہم خوب توبہ کرے خوب استغفار کرے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل سما علیکم مدرارا اللہ تعالیٰ نفمن جو ہے بارش فرمائیں گے بیچ دیں گے وہ یم کم بھی والی ونی مال میں بھی برکت اولاد میں بھی برکت یہ تو دنیا بھی فوائد ہے ویج القم جنات یو ویج اللہ انہارا تو ہر ایک ہم تعلیم شروع کرے اپنے گھروں میں تو جماعت کے ساتھ جو ہے خانقاہ کے ساتھ علماء کے ساتھ جو ہے اس طرح کے ہم مسئول ہے یامنکھ انفس کم و احلی کم نارا پھر امت مسلمہ کے لیے حرم شریف کا خطرہ ہے مجر ہمارے سامنے ہے ہمارے تمام مدارس پر خطرہ ہے تو سب کی دشمن کی نگاہ ہے اس پر کم از کم جو ہے ہم اللہ کے یہاں روئے کہ یا اللہ اس مسلمہ مستمہ لیے خاص خاص یا اللہ اپنے رحمت نازل فرمائے ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گناہ ہیں سب کچھ لیکن اللہ آپ نے فرمایا رحمتی وسیع الرفی کہ یا اللہ آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے ہر چیز سے تو اپنے رحمت سے یا اللہ ہمارے حال پر اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد تعمیل حکم کی بنا پر حاضری ہو گئی آپ کے سامنے اپنے اکابر بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے اس موقع سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شیخ العرب العظم حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نمبر اللہ مرکز کی بات یاد آ رہی ہے وہ سنا دوں آپ کے سامنے حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرما اپنی مجلس کے اندر میں خود موجود تھا اس مجلس میں بھائی مدرسوں کے اندر تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر تو محنت کرنی ہے ہمیں یہ مدارس کی عمارت اسی وجہ سے بنائی گئی تاکہ تمہیں سہولتیں ہوں تعلیم اچھے طریقے سے دی جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا ایک ناقص مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں کچھ تلفظ کا ہیر پھیر ہے مختصر ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں فرمایا کہ اپنے اپنے مدارس میں ذکر کا اہتمام کیا جائے حضرت نے فرمایا تھا کہ ذکر اللہ کا ذکر بلائنا دور کرتا ہے مصیبتیں کا قلا کما ہوتا ہے اور ہوائی اصلیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے پورا کرتے ہیں کمانے کے قلب بھی حاصل ہوتی ہے سکون قلب بھی حاصل ہوتی ہے تعلق لا پیدا ہوتا ہے مزید گفتگو کرتے ہوئے حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائے میں کہ جب مدینہ منورہ جاتا ہوں تو میرا اکثر و بیشتر کبھی یہاں سے جاتے ہوئے پاکستان مجھے ٹھہرنا پڑتا ہے اور کبھی جب مدینے سے واپس ہندوستان آتا ہوں تو پاکستان ہوتے ہوئے تو ہندوستان آتا ہوں تو میں پاکستان گیا بھی پہلے ایک مرتبہ تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نمبر اللہ مرتبہ ہو اس وقت حیات تھے میں ان کے مدرسے میں پہنچا حضرت سے گفتگو ہوئی حضرت نے کچھ اپنی مصائب اور پریشانیوں کا تذکرہ فرمایا اس وقت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری نمبر اللہ عمر قدو بھی حیات تھے اب تو سب اللہ کو پیارے ہو گئے شیخ نے فرمایا کہ میں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تو میں نے ان حضرات کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے اپنے اداروں میں ذکر کی مجلس قائم کیا کریں نہیں تو کچھ حضرات مخصوص ایسے ہوں جو متعلقین آپ لوگوں کے ہوں وہ ذکر کریں اور ذکر کے فوائد بیان کیے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب بھی اور حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری بھی نمبر اللہ عمر قدم نے خاموشی اختیار کی اس کے اوپر انکار کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا بہرحال یہ اکابر بزرگان دین ذکر تو منسوس ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے اور یہ اکابر علم کے دریا تھے لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب میرا سفر مکمل ہو گیا تو میں مدینہ منورہ تشریف میں مدینہ منورہ چلا گیا تو اس وقت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں، الحمد للہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ حضرت میں نے اس کا اہتمام کیا ذکر کا الحمدللہ وہ پریشانیاں جو مسائب تھے ذہنی طور پر جو کبیدگی تھی الحمدللہ وہ آپ کی دعا سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا میں نے اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت لمبا خط لکھا مجھے اور اس کے اندر حضرت نے لکھا کہ آپ نے ہمیں توجہ دلائی آپ حضرات کا آپ کا شکریہ ہے لیکن حضرت ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مدارس کے ذمہ دار یا مدرسین صبح سے لے کر شام تک جو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم یاد کراتے ہیں تحفظ القرآن ہیں ناظرے کے اساتذہ ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں بچے پڑھتے رہتے ہیں حفظ پڑھتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو وسائل کے درجے میں جو فنون ہیں فقہ ہے منطق ہے اصول فقہ ہے ادب ہے یہ سب وسیلے کے درجے میں ہے لیکن یہ بھی چونکہ وسیلہ ہے یہ تو یہ بھی ذکر کے درجے میں ہو جائیں گے تو یہ سب قرآن کریم کی جو تلاوت اور حدیث کی جو تلاوت ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک حضرت یہ بھی تو ایک ذکر ہے انکار نہ کیا نہ کسی قسم کی کوئی تصویر فرمائی اپنے تاثرات کا اظہار کیا حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے تو میں نے حضرت سے کوئی خط لکھا بہت مختصر فرمایا کہ آپ کی عالمانہ شان ہیں محققانہ شان ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ کے خط سے ذکر ہے ذکر سے انکار نہیں کیا جا سکتا صبح سے لے کر شام تک ہر مدرسے کے اندر ذکر ہی ہو رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہو رہا ہے لیکن وہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ بنیت تعلیم ہو رہا ہے میں نے تو آپ حضرات سے ذکر کیا تھا بنیت ذکر بنیت تعلیم نہیں بنیت تعلیم تو تمام مدارس میں ذکر ہو رہا ہے اصل بات دار و مدار ہے اس کا تعلیم پر لیکن میں نیت کے کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ذکر کی نیت سے ذکر کیا جائے بنیت تعلیم نہیں تو حضرت مولانا یوسف صاحب نمبر اللہ عمر قدہ نے میری تصویر فرمائی ان بزرگوں کا بڑا احسان ہے حضرت نے ان بزرگوں کا بڑا احسان ہے میں آپ لوگوں کو بھی یہ یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ لوگوں کو بھی میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنے اپنے مدرسوں کے اندر ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو منسوس بھی ہے اللہ کو پسند بھی ہے خدا تعالیٰ سے تعلق بھی ہے اور ہم لوگوں کا اگر تعلق معلّہ حاصل ہو جائے ہمیں تو یہی چیز بنیادی چیز ہے پھر تو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں رفع ہو جاتی ہیں ایک بات دوسری بات جو ہے وہ ایک ہے کہ دین کا معاملہ جو ہے ضروری ہے دین کے لیے ایک تو تعلیم اور ایک ہے تبلیغ ایک ہے تذکیہ تعلیم کا تعلق اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ ہے مدارس تبلیغ کا ذریعہ جو ہے وہ ہے مساجد مدارس تزکیے کا تعلق جو ہے وہ پان سے الحمد للہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بنیاد ہے اس کا ایسا نہیں ہے اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے تدریسی کام انجام دے رہا ہے یا کوئی تعلیف اور تسنیم میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین کا کام ہے ایسی اگر کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام ہے اسی طریقے سے خانقاہوں کے اندر جو تزکیہ قلوب ہو رہا ہے مشائق ہیں مریدین کی اصلاح فرما رہے ہیں تو وہ بھی دین کا کام ہے ہم لوگوں کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی وہ یہ ہے کہ اگر مدارس ہیں تو مدارس والے یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین کا کام یہ ہے ایسا تبلیغ والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام یہ ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ دین کا کام یہی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ دین کا یہ بھی کام ہے فرق صرف لفظ کا ہے اور اللہ ہمیں سمجھ دے دے تعلیم ہو اور تبلیغ نہ ہو تو دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی بلے کو انی والا اور تبلیغ ہو اور تعلیم نہ ہو تو معاون ضلع الیک کے اوپر عمل کیسے ہوگا جب علم نہیں ہوگا تبلیغ کیسا ہوگا اس کی مثال بہن ایسی سمجھیے کہ ایک ڈاک خانہ ہے پوسٹ آفس ہے اس کے اندر ملازم ہے کام کر رہے ہیں تو کوئی تو منی آرڈر کا کام کر رہا ہے کوئی پارسل کا کام کر رہا ہے کوئی ڈاک کا کام کر رہا ہے کوئی رجسٹری کام کر رہا ہے مختلف کام ہے مختلف لوگوں کے اوپر وہ تقسیم ہے ایمانداری سے بتلائیے کہ اپنا ڈاک خانے کے ملازم کو آدمی یوں کہتا ہے کہ میں ہی ہوں ڈاک خانے کا کام کر رہا ہوں میں ہی کام کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے کام کس کا کر رہے ہیں ڈاک خانے ڈاک خانہ ایک ہے اس کے اندر کام کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں اور وہ سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو منی آڈر کا کام کر رہا ہے تو وہ یوں کہے کہ ڈاک خانے کا کام میں ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں سب کو پیسے تقسیم کرتا ہوں یا ایسے ہی جو آدمی ڈاک لفافے ہیں خطوط ہیں کارڈ ہیں وہ دے رہا ہے لوگوں کو وہ کہنے لگے کہ میں ہوں ڈاک خانے کا کام کر رہا ہوں یا اسی طریقے سے کوئی آدمی پارسل کا کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہی ڈاک خانے کا کام کر رہا ہوں بلکہ وہ بھی ڈاک خانے کا کام یہ بھی ڈاک خانے کا کام وہ بھی ڈاک خانے کا کام یہ بھی ڈاک خانے کا کام وہاں تو کوئی بھی کچھ نہیں کرتا سب ڈاک خانے کے کام میں لگے ہوئے اسی طریقے سے ہم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کا کام جو ہے تعلیم بھی دین کا کام تبلیغ بھی دین کا کام تزکیہ بھی دین کا کام اور اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا ادھورا ہو جائے گا نقص پیدا ہو جائے گا عالم اور اس کا تزکیہ نہ ہو کیا کہا جائے حضرت تھانوی نمبر اللہ عمر قدو فرمایا کرتے تھے کہ ایک منٹ میں پہچان لیتا ہوں میں کہ یہ صاحب صحبت ہے یا صاحب صحبت نہیں ہے ایک منٹ میں پہچان لیتا ہوں اللہ نے ایسا من کا فرمایا ایک ہے صحبت اکابر بزرگوں کی آدمی کے اندر نور جو پیدا ہوتا ہے وہ بزرگوں کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے کتابوں سے علم پیدا ہوتا ہے صحبتوں سے نور پیدا ہوتا ہے حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے کتاب نہیں دیکھی لگا کتابیں میں نے نہیں پڑھی میں نے کتب بینی نہیں کی میں نے بینی کی ہے کتب کتاب کی جمع ہے چھوٹے کاف سے تے تے کاف بے کتاب اس کی جمع کیا تھی کتب کتب بینی میں نے نہیں کی یعنی کتابیں نہیں دیکھی میں کتب آپ توئے بے بھی نہیں کی یعنی اللہ والوں کو دیکھا میں نے جی۔ حضرت تھانوی نمبر اللہ مرقدہ نے ایک موقع سے ارشاد فرمان کی تعلیقات موجود ہے تعلیقات کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں بڑے بڑے اکادرین بزرگان دین جب تک وہ بزرگوں سے نہیں لگے مشاق سے نہیں لگے ان کے اندر نور پیدا نہیں ہوا نور پیدا نہیں ہوا ایک مرتبہ ارشاد فرمائے حضرت گنگوہی نمبر اللہ ہو جو ہمارے مشائق میں سے ہیں حضرت حاجی صاحب نمبر اللہ مرتبہ کے پاس گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا حاجی صاحب نے ایک روز کے لیے گئے تھے اور آئے کتنے دن میں آ جاؤ آ جاؤ حاجی صاحب نے کہا آ جاؤ بیت ہو جاؤ دیکھو شیخ کہہ رہا خود مریض سے بیت ہو جاؤ پیشانی سے ظاہر ہو گیا تھا ان کی نمایاں اور ان کی ترقی ان کی کامیابی ان کے اندر کے انوار برکات دیکھ لیے تھے کہ یہ شخص کامیاب ہوا کتنا کامیاب ہوا تو میں آدمی مجھ سے یہ رات کی تحجد نہیں پڑھی جاتی ارے میں تجھے تحجد پڑھنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں لیکن رہے چالیس دن کے بعد میں خلافت لے کر رہے تو عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ تزکیہ قلب قلب اصل چیز ہے دل اگر کی اگر اصلاح ہو جائے تو سارے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے دل ہی تو ہے جرنل کمانڈر جو ہے وہ دل ہے چوری کی یا اسی طریقے سے کسی برائی کا خیال جو آتا ہے پہلے سب سے پہلے دل میں آتا ہے پھر بیچارے یہ ہاتھ پیر ناک جو کچھ یہ تو نوکر چاکر ہے جو اس کا ساتھ دیتے ہیں اذا کلو ویزا دل اللہ قلب دل ایک لوتھڑا ہے اگر یہ صحیح ہو گیا تو سارا بدن صحیح ہے اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا تو حضرات صوفیہ بزرگان دین تزکے قلب کراتے ہیں دل کی اصلاح یہی ہے حضرات انبیاء علیہ صلاحت والسلام کے آنے کا منشا دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ادارے تھے کوئی مدارس تھے کتنے مدارس تھے کہ جہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہوں کتنے مدارس ایک چبوترا تھا جس کا نام پر رکھا گیا اور وہاں پڑھنے والوں کے نام کیا کون تھی ان کو کہا جاتا تھا سکھ کا لیکن نگاہ نبوت جس کے اوپر پڑ گئی وہ کیا بن گیا اعلی درجے کا صحابی بن گیا اعلی درجے کا صحابی بن گیا آپ کے سامنے مجھے تاریخ یا حالات نہیں بیان کرنے آپ صاحب علم ہیں حضرت یہاں تشریف فرما میں تو یہ بہت بڑی ضرورت کر رہا ہوں حقیقت بتلا رہا ہوں میں تو آپ جیسا ایک طالب علم ہوں آپ لوگ سب جانتے ہیں لیکن جب تک تز کے قلب نہیں ہوگا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا تز کے قلب ضروری ہے ضروری ہے تز جب تک صحبت حاصل نہیں ہوگی صحبتوں سے آدمی بنتا ہے صحبت ہے تو رات سال دیکھیے آپ یہ حافظ کھولیا حضرت گستاخی کی ماں پہ چاہتا ہوں کچھ دیر تو نہیں ہوئی دیر تو نہیں ہوئی یہ حافظ کھولیا میرے میزبان ہیں بڑے نیک آدمی ہیں روشنی میں رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ مرغی بھی پالتے ہیں تو کہنے لگے کیا ہاں، انشاءاللہ دیسی کا انڈا کھلاؤں گا دیسی کا مرغی کا گوشت کھلاؤں گا کھانے کی بات نہیں ہے میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ مرغی بھی پالتے ہیں یہاں کہ بچے بھی نکلواتے ہیں کہ ہاں نکلواتے ہیں تو مرغی کا بچہ کیسے نکلتا ہے آپ بھی جانتے ہوں انڈوں کو جمع کرو اور مرغی کے نیچے رکھ دو بیس دن کے بعد میں یا اکیس دن کے بعد میں مرغی کے انڈے سے بچے نکل جاتے ہیں کیا اس میں فیکٹری ہے اس کے اندر کون سی مقناطیسی اثرات لگے ہوئے ہیں کہ وہی انڈا جو رکھا ہوا علیحدہ اس میں سے بچہ نہیں نکل رہا لیکن جب ان انڈے کو مرغی اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے اور اس پر بیٹھ جاتی ہے اب وہ اس کے اوپر اپنے اثرات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر سے مرغی کا بچہ نکال دیتا ہے نکال دیتا ہے اور سنو لوہا کیسا ہوتا ہے لوہا جانتے ہو ایک لوہا ہے ایک پیتل ہے تانبا ہے میری بات سمجھ رہی بھی رہے آپ جی، جی، ہاں۔ جی، تو لوہا کیسا ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے کالا ہوتا ہے لیکن جب لوہے سے کچھ اوزار بنانے شروع کرتا ہے آدمی لوہار ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں لوہار اب اس کو بھٹی میں تپاتا ہے اور بھٹی کو دھوکتا ہے خوب اچھی طریقے سے تو لوہے کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے لال ہو گیا کیوں ہو گیا لال اس پر محنت ہوئی نا اس پر محنت ہوئی بھٹی میں جاتے کے ساتھ ہی تھا تو پہلے لا کالا اب ہو گیا کیا لال ہو گیا ہے نا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جمادات کے اندر یہ تاثیر رکھی اور غیر یہ ان مخلوقات کے اندر تاثیر رکھی جو بولنے پر قادر نہیں ہے مرغی جیسے ان کے اندر تاثیر یہ رکھی کہ ان کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں تو کیا ایک اللہ کے بلی کے اثرات ہمارے اوپر نہیں پڑیں گے بول پڑیں گے نہیں پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے لیکن ہمارے اندر کشش ہو ہمارے اندر محبت ہو ایسی محبت ہو من ترا من تو من تو من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگویت با ازا من دیگرم تو دی میں تیرا ہوں شیخ بھی یہ سمجھے کہ میرا ہے پھر دیکھیے کتنے کمانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے ہیں خوب عطا فرما دے ایک شیخ تھے بزرگ تھے وہ مراقبہ کر رہے تھے مراقبہ کر رہے تھے اللہ کی ویدانی اب جو انہوں نے نگاہ اٹھائی تو سامنے سے کتا گزر رہا تھا وہ نگاہ کس کے اوپر پڑ گئی کتے پر کتا جانتے ہوں جس کو عربی میں قلب کہتے ہیں جمع اس کی کلاب آتی ہے اب وہ نگاہ پڑ گئی شیخ کی اور نگاہ پڑھنے کی اب اس کی تو حالت ہی بدل گئی اب ایسی حالت بدلی کہ جب وہ اپنی برادری میں پہنچا آگے کو تھوڑا سا کتے جمع ہو گئے تو کتے اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس کا احترام کرنے لگے بزرگوں نے کہا ظالم تو تو شیخ القلاب ہو گیا تو کتے پر بھی اثر پڑ گیا تو جب کتوں پر اثر پڑ سکتا ہے ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر پڑ سکتا ہمارے اوپر بھی ضرور اثر پڑے اللہ سبحانہ و مطالعہ ہمیں صلاحیت دے جگر مراد آبادی یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہندوستان کا یہ بغیر پیے تو اسٹیج پر نہیں جاتا تھا اور ظالم اتنا پیا کرتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا ادھر سے بھی پکڑا ادھر سے بھی پکڑا اٹھا کر اسٹیج پر پہنچایا کرتے تھے جب شیئر کرتا تھا اپنی جگہ پر تھی وہ بات لیکن جب اسے فکر ہوئی لوگوں نے توجہ دلائی جگر صاحب کیا اسی طریقے سے یہ زندگی گزر جائے گی اللہ کے یہاں حاضر ناظر نہیں ہونا کیا ہو ارے تھانے باہن پہنچ جاؤ تھانے باہن وہاں جاؤ اپنی اصلاح کرو ارے سنا وہاں تو بہت ہی زیادہ سختی ہوتی ہے وہاں تو بات چیت بھی نہیں ہو سکتی اجازت بھی نہیں ملتی بارہ دور گزرے حالات گزرے جگر صاحب کی وہاں تک کیا ہو گئی رسائی ہو گئی جگر صاحب کا تعلق ہو گیا حضرت سے حضرت نے بیت بھی فرما لیا حضرت نے بیت بھی فرما لیا اور فرما کہ حضرت میرے لیے دعا کرو ہاں، دعا کروں دعا ایسی دعا کی ایسی دعا کی ایسی دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول کر لی شراب سے بھی توبہ فرمائے شراب سے بھی توبہ فرمائے ہے نا تو بہت بڑا شاعر تھا یہ ایک مرتبہ ہمارے میرٹھ میں آ رہا تھا اور اس زمانے کے اندر یہ گاڑیوں کا رواج نہیں تھا ٹم ٹم گھوڑا تانگا ان کا رواج تھا تو اسٹیشن پر جیسی پہنچا تو اس نے اسے مشاعرے میں شرکت کرنی تھی تو جلدی سے وہ پہنچا وہ تانگے والے سے بات کی جگر صاحب نے کہ بھائی وہ گھنٹہ گھر جانا ہے اسٹیشن کے قریب ہی گھنٹہ گھر پڑتا ہے ایک محلہ ہے ایک جگہ ہے وہاں ایک انگریز کے زمانے سے ایک گھنٹہ لگا ہوا ہے تو وہ آج بھی موجود ہے وہ تو اس محلے کا نام ہی گھنٹہ گھر رکھ دیا تو وہاں مشاعرہ تھا تو پورے تانگے کے کتنے پیسے لوگے کہنے لگے میں تو آٹھ سواری بٹھاتا ہوں اور فی سواری دو آنے اور آٹھ سولہ تو سولہ آنے کا ایک روپیہ ہوتا ہے ایک روپیہ میں دوں گا چلو بیٹھ بیٹھ گئے اب تانگے والا تانگا ہک رہا ہے اور وہ اپنی ڈنڈی کو پہیے سے لگا رہا ہے اور اس کے اندر کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ اور وہ شیر پڑتا جا رہا ہے چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو لے لگا رکھی ہے اس تانگے والے نے اور جگر صاحب مشرہ داڑی ملا جی آدمی ہے پگڑی باندھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ رو رہے ہیں جیسے ہی گھنٹہ گھر پہ پہنچا تو تانگے والا تو ڈر گیا کہ یہ مسافر ہے یار اس کو بیماری لگ گئی تو رو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو پولیس مجھے پکڑ لے اسے کیا کر دیا کیا کھلا دیا کیا پلا دیا ارے بھائی ملا جی تم کیا کر رہے ہو میں کیا تکلیف ہے میں تمہیں دکھاؤں کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں اسے دکھاؤں اسے دکھاؤں نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی تکلیف پھر کیا بات ہوئی ارے بھائی بات جو ہے وہ یہ ہے جو تم شیر پڑھ رہے ہو یہ شیر میرا ہی تو ہے میں ہی تو ہوں جگر میں ہی تو ہوں میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا حضرت تھانوی کی جانب اشارہ کر کے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اکابرین کی خبروں کو منور فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے حقیقت جو ہے وہ یہ ہے بھائی ہمیں تو کمیا کمایا مل گیا روٹی پکی پکائی مل گئی کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں دانا ڈالنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی محنت کی ضرورت نہیں کتابیں اتنی لکھ گئے دین اتنا کتابوں کے اندر آ گیا آپ تو صرف پڑھنے کی ضرورت اور اب میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ بزرگوں سے تعلق جوڑ لیا جائے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کامیابی ہو جائے اللہ کامیابی دے دیں گے تو بات اصل جو ہے وہ یہ تز کے خلق یہ چیز آسان نہیں ہے ہر آدمی کھانا پینا کتنا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا اب دیکھیے صبح ناشتہ ہماری حضرت میں ناشتہ کرایا دسترخوان بچھایا گیا اس کے اوپر کھانا بھی رکھا گیا پھر اس کے اندر یہ بھی رکھا گیا وہ بھی رکھا گیا چائے بھی اس کے اوپر شہد بھی اس کے اندر چینی بھی تو وہ آ گیا خود بخود یا اس کے لیے انتظام کیا گیا انتظام کیا گیا تو جب دنیا کے کاموں کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے تو دین آسان ہے نہیں ایک تو ہم نے پڑھ لیا نا ہم تو مولوی لوگ ہیں نا ہم تو نہیں یہ سمجھ لیا کہ دین او دین آسان دین ہمارے گھر میں ویسے آ جائے گا ہے نا آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو اختیار کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خدا تعالی ہم ہمارا قابرین سے بزرگوں سے تعلق ہو بس یہی ہمارا لائف مرنا اور جینا اور اسی کے اندر راحت ہو رہا ہے الله تعالى عمل بتوفيق تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين میں تو خود پیاسا ہوں یہاں اپنی پیاز کا انتظام کے لیے آیا تھا اور یہ بھی انشاءاللہ انتظام ہے حضرت کا حکم میرے لیے امر انشاءاللہ یہ میری اصلاح اور آخرت میں بخشش ہوگی انشاءاللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا عبد مکی مکین اللہ مرکز بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول ہے کہ اگر دین اسلام ایک جسم ہو تو تصوف اس کی روح ہے اگر جسم سے روح نکل جائے تو وہ جسم مردہ ہو جائے اگر اسی طرح تصوف ہمارے دین کے اعمال میں ختم ہو جائے یہ تزکیے کا کام اصلاح قلب کا کام ختم ہو جائے تو وہ جسم مردہ ہو جائے نہ اس نماز کا فائدہ نہ اس زکوٰۃ کا فائدہ نہ اس حج کا فائدہ اور یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے اور ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے اور آخر والا گندے کپڑے میں اس کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور یہ سارا تقوا ہی ہے اور یہ تصوف تقوا سکھاتا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو صحبت صالح سے محروم نہ کرے ہمیشہ اس صحبت سے مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے جو اکابر رہ گئے ہیں ان کا سایہ تعدیر ہمارے سنوں پر رکھے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد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 have alluded the importance of drawing Allah subhanahu wa ta'ala's mercy as an individual, as a community in this country, as an ummah, as a collective, to draw the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala when there are many, many worrying signs in our own country, instability, safety, security, etc. The drought situation as an ummah being pummeled in different parts of the world, the moves towards liberalization in the lands of Haramain Sharifain, a time for us to do sincere introspection and have this worry and concern that we make every effort to save ourselves from the anger, the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and one potent means whereby we can, we can draw the mercy of Allah ta'ala, avert the anger and punishment of Allah ta'ala, is to resort to abundant istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah Ta'ala says that as long as they are continuously, perpetually involved in begging Allah Ta'ala mercy for their sins, abundant istighfar, then Allah Subhanahu Wa Ta'ala will not punish such a nation. So one is to resort to istighfar in abundance. If we take the hadith quoted, contextualize it on a personal level for every one of us, as well as for the ummah, then this is a great door that Allah Ta'ala has left open for us. For indeed our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that the one who does istighfar in abundance and holds steadfastly to it, three benefits accrue to a person. <coughs> Min kulli hammin faraja. That we all have anxieties, worries, concerns. Allah Ta'ala removes those worries and concerns and turns them into beneficial situations. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا that for every difficult situation, straitened circumstances that a person find oneself in, the barakah of istighfar, Allah Ta'ala opens up an amazing way from those difficulties and problems. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ And Allah Ta'ala gives rizq and sustenance from avenues that a person never ever perceived could have been the means of rizq coming to me. Allah Ta'ala opens up closed doors for a person's rizq and sustenance. So to do istighfar abundantly on behalf of ourselves, and also istighfar on behalf of the ummah to try and recite abundantly اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Allah Ta'ala in the Quran Kareem at least at two junctures praises those who do istighfar at a specific time bil ashar at the time of sihri the last one sixth of the night we know that is a very, very special time when Allah Ta'ala's mercies descend in great abundance. Allah Ta'ala announces at that time, that very special time, the last one-sixth of the night, just before Fajr time coming in. أَلَا in مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ Is there anyone asking forgiveness? I will forgive. Min Ta'ibin فَأَتُوبُ Anyone asking repentance and tawbah, I will forgive. Min Sa'ilin فَأُعْطِيهِ Anyone asking for any need, necessity, I will fulfill it. So Allah is announcing that who is there to take from my doors of maghfirah and forgiveness, This door is wide open. Habit of Sahaba radiallahu anhum ajma'een. Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala and says, Kunna nu'mar. These narrations are quoted in Tafsir al-Qurtubi. He says, we, were, we have been commanded and, and our nurturing had taken place that when performing tahajjud salah, then at the right, the end time, just before subah sadiq comes in, to recite at least 70 times istighfar this is all on which our nurturing and tarbiyat had taken place. One of the tabi'een says that I, in the early part of the morning, the Hajj time, I was in the masjid and I saw that from one corner a person is saying, Ya Rabbi, ata'atuk, amartani fa'ata'atuk, wa hada sahrun faghfir Oh Allah, I have made my best efforts to obey your commands. This is that special time, sahri time, the last one-sixth of the night in which your mercy descends in great abundance. O Allah, I beg your forgiveness. Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhuma, while performing tahajjud salah, would say to his, his, his initially if a slave, thereafter a free slave, and one of his greatest students, Nafi rahimahullah ta'ala, ask him continuously, has the time of sihri entered or not? He would say no, he would continue in his tahajjud salah, and when he would say yes, the time of sihri has entered, in that last portion he engaged specifically in dua and abundant istighfar. So Allah Ta'ala praises in the Quran Karim those who do istighfar, beg Allah forgiveness in that last portion of the night. There's a narration quoted by Allama Qurtubi rahimahullah ta'ala that when a community and a nation becomes deserving of Allah Ta'ala's punishment because of the many, many different types of sins, then if three people, three groups of people are found in that nation, Allah Ta'ala averts His punishment, Allah Ta'ala removes His anger from them. One is Ummaru Buyuti, those who frequent the masajid of Allah Ta'ala for the performance of salah, the masajid abad with amal actions Quran درس Quran etc تعليم تبليغ فكر the masajid alive with amal secondly المتحابين فيه that in that community there are people who love each other with no other motive except the pleasure of Allah Ta'ala they visit each other keep muhabbat with one another only for the pleasure of Allah Ta'ala and third, third group of people by whose means Allah Ta'ala averts punishment المستغفرين بالأسحار Those who after spending the night, a great portion of it in tahajjud, in that last portion do an abundance of istighfar. When Sayyidina Yaqub a.s. sons were repentant after realizing the error regarding Sayyidina Yusuf a.s. and they begged him forgiveness, he says, سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ أو سوف أستغفر لكم that very soon I will ask Allah Ta'ala to forgive you. Many Mufassirin opine that what he was referring to is to take this opportune moment that you will use the time of Sihri to ask Allah Ta'ala forgiveness for his sons. So Allah Ta'ala give us tawfiq to bring alive in general terms an abundance of istighfar and especially to take from that very special time of forgiveness from Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد مجھ سے پہلے مفتی عبد القادر حافظ اللہ نے مصیبتیں اور مصیبتوں کے اسباب پر روشنی ڈالی اور یہ تلقین اور تعلیم فرمائی کہ مصیبتوں کے اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے ان کے بعد ہم مہمان گرامی نے ذکر کی اہمیت بزرگوں کی صحبت کی اہمیت اپنے باطن کے اور دل کی اصلاح کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بزرگوں کے تاثیر والے واقعات سنائے مؤثر واقعات سنائے جزا اللہ خیر ان کے بعد حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ کا قیمتی ملفوظ سنایا اور مختصر بیان فرمایا کہ تصوف جو اخلاص العمل کا نام ہے عمل کے اندر اخلاص عمل کے اندر اعمال کی تکمیل وہ روح کی طرح ہے اور باقی چیزیں بدن کی طرح ہے بدن میں روح نہ ہو تو پھر بدن سے لوگ محبت نہیں کرتے اگر کسی بادشاہ کا بدن ہے کسی بہت بڑے عالم اور ولی اللہ کا بدن ہے اس کو بھی شریعت کے حکم کے مطابق زمین میں دفن کرتے ہیں کیونکہ روح کا ظاہری تعلق اس کے ساتھ نہیں رہا ان کے بعد مولانا برحان صاحب نے تحجد استغفار اور سحری کے وقت کو دین کے کاموں میں ذکر میں تحجد میں مشغول رکھنے کے بارے میں مختصر بات فرمائی اور سحری اسحار کے وقت ذکر تحجد کاملین اور متقین کی شان ہے فض قرونی از قرکم وشکرولی ولا تکفرون اس آیت کریمہ میں جو علماء کرام نے اشارات فرمائے ہیں اور تشریح اور تفسیر فرمائی ہے وہ کہتے ہیں فض قرونی بال اسار از قرکم انوار تم سہری کے وقت مجھے یاد کرو میں تمہارے اوپر انوار ڈال دوں گا فض کرو نے توبہ از قرتم وفیل تم مجھے توبے کے ساتھ یاد کرو میں آپ کے گناہوں کو مٹا دوں گا فض گرو نے اذکرکم بالمغفرہ تم معذرت پیش کرو یا اللہ میں کمزور تھا مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے گناہ ہوئے میں بہت ہی کمزور ہوں شیطان کے جال اور نفس کے پھندے میں پھنسا ہوا ہوں معذرت کرے اللہ تعالی مغفرت فرمائیں گے فض قرونی فل بکور اذکرکم بالحور کم بلحور تم صبح سویرے مجھے یاد کرو صبح کے اوقات میں مجھے یاد کرو میں آپ کو حور کے ساتھ یاد کروں گا وہ حور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کی طرف ایک نظر دیکھ لے اور جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان جو پوری فضا ہے وہ منور ہو جائے گی روشن ہو جائے گی اس حور کے ساتھ تم کو یاد کروں گا اور یہ فرمایا اس کے سر پر جو دوپٹہ اور اسکارف ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزوں سے بہتر ہے اور حور امام بخاری فرماتے ہیں فی الاعین لوگوں کی آنکھیں اس کے کمال اور جمال کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کسی کسی کو خدا وہ کمال دیتے ہیں کہ آئینی کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں یہ ان کی شان ہوگی اس گرو نے فل مسا از بر رضا شام مجھے یاد کرو میں آپ کی رضامندی کا اعلان کروں گا کہ میں آپ سے راضی ہوں اور اس گرونی بل جنان از کرکم بل جنان تم مجھ کو دل میں یاد کرو میں تم کو جنتوں کے ساتھ یاد کروں گا اور جنتی تم کو نصیب کروں گا جنتی تم کو دے دوں گا اذکرونی باللسان اذکرکم بالغفران زبان سے مجھے یاد کرو زبان سے مجھے یاد کرو میں تم کو غفران کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا اور مغفرت گناہوں کا مٹانا ہے درجات کو بلند کرنا ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے گناہوں کو مٹا دیں گے اور جنت کی دخول اولی یعنی جنت میں پہلی مرتبہ داخل ہونے کا اعلان کیا جائے گا فرماتے ہیں یہ مفت میں نہیں ہوتا اس کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے بہترین مثالیں دیں بہترین مثال بہترین مثال بیان فرمائی کہ دنیا کا کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا آخرت کا کام محنت کے بغیر کیسے ہوگا آخرت کا معاملہ تو دنیا سے اہم ہے طالب علم مولوی نہیں بنتا محنت کے بغیر یہ کام محنت کے بغیر کیسے ہوگا تو کہتے ہیں اذکرنی اذکرونی بالمجاہدہ اذکرکم بالمشاہدہ تم مجاہدہ اور محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مشاہد نصیب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے تم مانگو جو مانگنا ہے جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں محفوظ کر دیا ہے آپ نے ہمیں نعمتی دی ہیں اور ہم کیا مانگ سکتے ہیں کیا اور بھی کوئی چیز باقی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کرائیں گے اور دیدار کی جو لذت ہوگی اور دیدار کی وجہ سے جو ان کے چہروں پر روشنی ہوگی نور ہوگا جب یہ واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی بیویاں اور حوری کہیں گی تم جس وقت گئے تھے اس کے مقابلے میں ابھی جب آئے ہو آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے زیادہ منور بہت زیادہ منور ہے اس لیے ہماری کتابوں میں کہتے ہیں اور لکھتے ہیں بد العمالی کا شاعر ہے اور اب تو الحمدللہ بدولہ مالی پر شرح بھی ہماری آ گئی تو انہوں نے شعر کہا ہے یراہ المؤمنون بغیر کیفن و ادرا کن وزر من مثالی فین سنعم اظار رأوه فیا خسران اہل احتجالی المؤمنون بغیر کیف مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جس کی کیفیت اور حیعت کو ہم بیان نہیں کر سکتے جس کی کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا ادارہ جب اللہ کا دیدار کریں گے تبارک و تعالی نعمتوں کو بھول جائیں گے فیا خسران اہل احتجالی اے معتدلہ تم کتنے بڑے نقصان کتنی بڑی ہلاکت میں واقع ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی دیدار کا انکار کرتے ہو اور ہاں ہاں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی غلط سلط تعویل کرتے ہیں غلط سلط تعویل جو قرآن کریم اور احادیث کے لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن ام الکتاب اللہ تعالیٰ نے محکم آیتوں کو نازل فرمایا جن کے معنی بالکل ظاہر ہے ہن ام الکتاب وہ قرآن کریم میں اصل ہے جہاں سے احکام نکلتے ہیں جہاں سے احکام معلوم ہوتے ہیں وہ اخر و متشابہات اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں فأما الذين في قلوبهم بہم زیغل ما تبیڑ و تشابہ من جن کا جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں ابتغاء فیت ما و نما تشابہ من حپ تغا الفطنت وب وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وابتغاء تغا اور اس گمراہی کے لیے تعویل کرتے ہیں معلوم ہوا وہ تعویل منع ہے جو گمراہ کرنے کے لیے ہو اور وہ تعویل ٹھیک ہے جو شریعت کو سمجھانے کے لیے ہو جیسے تعویل والے اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں متاثرین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور ذکر کی مجلس میں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر والوں کے ساتھ تعلق رکھنا سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ حدیث تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون اور سکینہ نازل ہوتا ہے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کا احاطہ کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں وزکرحم اللہ فی من ہو اور مخصوص فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ذکر کی مجلس کے پاس گزرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان سے پوچھا ان سے دریافت کیا تم کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کریں گے پھر فرمانے لگے تم کو اللہ کی قسم کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی قسم اللہ تعالی کی قسم ہم ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیثی نقل کرتا ہوں بہت کم حدیثی روایت کرتا ہوں اگرچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہا اس لیے کہ کاتب وحی تھے اور جو وحی کے کاتب تھے تو کاتب جن کے لیے کتابت کرتے ہیں وہ اکثر ان کے پاس رہتے ہیں اس لیے کسی وقت بھی کتابت کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کریم وہ ہے اس کی بھی کتابت ہوتی تھی اور بعض دوسری چیزوں کی کتابت کی بھی ضرورت ہوتی تھی بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے جاتے تھے تو حضرت معاویہ نے فرمایا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہا اس کے باوجود میں بہت کم روایتیں نقل کرتا ہوں بہت کم روایتیں لیتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ایک مجلس کے پاس گزرے ذکر کی مجلس کی ان سے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے تم سے قسم لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم کو اللہ کی قسم کہ تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی قسم کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی شک اور شبہ ہے بلکہ اس لیے تاکہ آپ پکی بات کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں ان بندوں کو دیکھو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو دیکھو کہ اللہ